بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر خان سسٹمس پروگرامنگ کے تھرٹیتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر میں ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے پارٹیشنز ٹیبل کے بارے میں اس میں ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی اس میں ایک ایشو اٹھا تھا کہ جو اینڈنگ سلینڈر نمبر ہے وہ ہر پارٹیشن کے کیس کے اندر وہ 1023 دکھا رہا ہے ایسا ہونا لاجیکلی پاسبل نہیں ہے اب وہ ون زیرو ٹو تھری کیوں دکھا رہا ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے آپ کو کہ جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر جسٹ ٹین بٹس ہیں to hold the cylinder number لیکن آج کل جو ڈسکس اویلیبل ہیں اس کے اندر جو سلینڈر نمبر ہے وہ اسے ایک سیڈ کرتا ہے اسے کہیں زیادہ ہے تو پارٹیشن ٹیبل کے اندر اتنی اسپیس نہیں ہے کہ اس سلینڈر نمبر کو ہولڈ کیا جا سکے اس کے اندر جسٹ ایک بائٹ ہے اور دوسرے بائٹ کے دو بٹس ہیں جو کہ سلینڈر نمبر کے لیے ریزروڈ ہیں اب اس صورت کے اندر اگر آپ نے سلینڈر نمبر کیلکولیٹ کرنا ہے تو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بتایا کہ ایل بی انڈیکس ہے ایل بی انڈیکس کی مدد سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایل بی انڈیکس کو واپس ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے into C H S address لیکن سی ایچ ایس ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو maximum number of heads and maximum number of cylinders پتا ہونے چاہیے تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی ایل بی ایڈریس ہے تو اس ایل بی ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے into C H S form cylinder and head and sector کی فارم کے اندر تو وہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پھر ہمیں maximum number of cylinders and maximum number of sectors and maximum number of heads کیسے پتا لگیں گے اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرائیو پیرامیٹرز گیٹ کرنے کے لیے ایک سروس اویلیبل ہے 13 ہیکس کی 48 اس کے اندر آپ ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کریں گے اور آپ یہ ایک ریزلٹ بفر بھی اسپیسیفائی کریں گے ریزلٹ بفر کا ریفرنس اسپیسیفائی کریں گے ریزلٹ بفر سمپلی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر انفارمیشن ہوگی اباؤٹ دا ریزلٹ اور وہ ریزلٹ کیا ہوگا about parameters of the disk ہوگا جس جس طرح کے میکسیمم نمبر آف ہیڈز ہو گئے maximum number of cylinders and maximum number of sectors وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ انفارمیشن ہے جو کہ ریزلٹ بفر کے اندر آئے گی تو اب ریزلٹ بفر کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اسی پوائنٹ سے پک اپ کرتے ہیں ریزلٹ بفر کی ہم بات کر رہے تھے اسی پوائنٹ سے پک اپ کرتے ہیں اور ایک نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ بفر کی کیا ڈیٹیل ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر کیا انفارمیشن ہمیں مل سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریزلٹ بفر ہے اس کا جو پہلا ورڈ ہے اس کا آف سیٹ زیرو بنتا ہے اس ورڈ کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے about the size size of the result buffer اگر اور اس کا جو سائز ہے وہ ٹوٹل جو ریزلٹ بفر کا سائز بنتا ہے وہ 26 یا اس سے گریٹر ہونا چاہیے اگر اس سے لیسر ہوگا تو انٹرپٹ 13 کی ایکسٹینڈیڈ سروس 48 کوئی رسپانس نہیں دے گی تو اس سروس کو کال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس ورڈ کے اندر آپ ویلیو 26 سکس ایٹ لیسٹ ضرور پلیس کریں اس سے لیسر ویلیو کے لیے یہ سروس رسپونڈ نہیں کرے گی نیکسٹ اس کے بعد ایک اور ورڈ پڑا ہوتا ہے اس کا آف سیٹ اس لحاظ سے 2 بنتا ہے یہ انفارمیشن فلیگ ہے یہ ڈیوائس کے بارے میں ویریس انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے یہ انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبل کی فارم کے اندر آپ کو مل رہی ہے اس کے اندر سیون سے لے کے ففٹین جو بٹ ہیں وہ ریزروڈ ہیں اور باقی جو انفارمیشن ہے وہ associated with the device driver ہے اینڈ دا ڈیوائس ہے بٹ نمبر زیرو یہ بتا رہا ہے کہ ڈی ایم اے ایررز جو ہیں ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ اس کا اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آ رہا یعنی کہ ٹرانسپیرنٹلی اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور بٹ نمبر ون جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ورڈ کے بٹ نمبر ایٹ سے لے کے ٹویلو کے اندر کوئی انفارمیشن ویلڈ انفارمیشن ہے یا نہیں ہے یا انویلڈ انفارمیشن ہے uh, اگر ویلڈ انفارمیشن ہوگی تو اس کی ویلیو ون ہوگی انویلڈ انفارمیشن کے کیس میں اس کی ویلیو زیرو ہوگی آپ کو بتایا سیون سے ففٹین ریزروڈ ہیں لیکن پھر بھی ایٹ ایٹ سے لے کے ٹویلو جو بیٹ ہیں اس کے اندر کچھ انفارمیشن ہو سکتی ہے about the disk geometry bit number two یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈیوائس ڈرائیور یہ جو ڈیوائس ہے یہ ریموویبل ہے آپ کو پتا ہے دو قسم کی عام طور پہ ڈسک ہوتی ہیں ریموویبل ہوتی ہیں یا فکسڈ ہوتی ہیں ہارڈ ڈسک عام طور پہ فکسڈ ہیں اور فلوپی ڈسک جو ہیں یہ ریموویبل ڈسک ہیں پھر بٹ نمبر تھری یہ بتا رہا ہے کہ کیا یہ ڈیوائس جو ہے یہ رائٹ ود ویریفیکیشن سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یعنی کہ جب اس ڈیوائس کے اوپر رائٹ کیا جائے گا تو وہ رائٹ ویریفائی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جو کہ الاؤ کرتے ہیں رائٹ ود ویریفیکیشن یعنی کہ رائٹ کرنے کے بعد ڈیوائس ایک فیڈ بیک دیتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو کچھ رائٹ کیا گیا وہ صحیح طرح سے رائٹ ہو گیا تو یہ بٹ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیوائس اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا بٹ نمبر فور بتا رہا ہے کہ یہ ڈیوائس چینج لائن سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر یہ چینج لائن سپورٹ کرتا ہے تو صرف ایسا تب ہی پاسبل ہے جب یہ ڈیوائس کو ریموویبل ڈسک ہے اور پھر بٹ نمبر فائیو بتا رہا ہے کہ ڈیوائس از لاکیبل یعنی کہ اس ڈیوائس کو لاک کیا جا سکتا ہے جب اس کو لاک کر دیں گے تو کوئی دوسرا پروسیس اس ڈیوائس کو اکوائر نہیں کر سکتا تو یہ ڈیوائس لاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس ڈیوائس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے اور بٹ نمبر سکس بتا رہا ہے کہ device geometry is set to maximum یعنی کہ نمبر آف ہیڈز اور میکسیمم نمبر آف سلینڈر جو ہیں وہ ڈیوائس کے یوز کیے جا رہے ہیں کچھ ڈیوائسز کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جو جیومیٹری ہے اس کا اس کو پارشلی یوز کریں یعنی کہ اس کا کچھ پورشن صرف یوز کریں فیو سلینڈرز آپ یوز کر سکتے ہیں فیو سلینڈرز جو ہیں وہ مے بی سیٹ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ یوز نہ کیا جا سکے ڈیوائس کو اس طریقے سے پروگرام کیا جا سکتا پھر اس کے بعد ایک ڈبل ورڈ پڑا ہوا ہے اس کا آف سیٹ فور بنتا ہے یہ ڈبل ورڈ آپ کو بتا رہا ہے number of physical cylinders disk کے اوپر جتنے فزیکل سلینڈرز ہیں ان کا کاؤنٹ ہے یہ پریویسلی یہ انفارمیشن پارٹیشن ٹیبل سے بھی مل جاتی تھی کہ ٹوٹل نمبر آف سلینڈرز آپ کو پتا چل سکتے ہیں اور پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو سلینڈر نمبر اسپیسیفائی کرنے کے لیے بٹس ہیں وہ ٹین بٹس ہیں لیکن یہاں پہ ایک ڈبل ورڈ یوز ہو رہا ہے یعنی کہ جو اس کے اندر رینج اویلیبل ہے نمبر آف سلینڈرس کی وہ کافی لارج ہے اسی طرح سے نمبر آف ہیڈس کے لیے بھی ایک ڈبل ورڈ ہے اس کے بعد ہی اس کا آف سیٹ ایٹ بن رہا ہے اور یہ آپ کو بتائے گا کہ ڈسک ٹوٹل کتنے ہیڈز سپورٹ کر رہی ہے ڈسک کہ جیومیٹری کے اندر ٹوٹل کتنے ہیڈز ہیں اسی طرح اس کے بعد بھی ایک اور ڈبل ورڈ ہے یہ جیومیٹری کے لحاظ سے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ڈسک کتنے سیکٹرز سپورٹ کر رہی ہے پھر اس کے بعد ایک کوڈ ورڈ آ رہا ہے کوڈ ورڈ کا مطلب ہے کہ ایٹ بائٹس اس کے اندر یہ انفارمیشن ہے کہ ڈسک کے اوپر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں کتنے سیکٹرز ہیں ٹوٹل نمبر آف بلاکس آپ کو بتا رہا ہے جو اس سے پچھلی پریویس ڈبل ورڈ تھا وہ آپ کو بیسیکلی یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس کتنے سیکٹرز ہیں پر ٹریک اور اب یہ جو کوڈ ورڈ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز یا ٹوٹل نمبر آف بلاکس جو ڈسک کے اوپر بنتے ہیں اس لحاظ سے اس کے بعد ایک ورڈ ہے جو کہ جس کا سیٹ ٹوینٹی فور بن رہا ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک بلاک کے اندر کتنے بائٹس سٹور کیا جا سکتے ہیں عام طور پہ یہ ویلیو 512 ہوتی ہے ایک اور ڈبل ورڈ ہے یہ ڈبل ورڈ بیسکلی ایک پوائنٹر ہے اس یہ پوائنٹر سرٹن کنفیگریشن پیرامیٹرس کو پوائنٹ کر رہا ہے ڈیوائس کو کنفیگر کرنے کے لیے سرٹن پیرامیٹرس اسپیسیفائی کیے جا سکتے ہیں جب اس ڈیوائس کو پروگرام کیا جا رہا تھا تو ان پیرامیٹرس کا جو فارڈ ایڈریس ہے وہ اس ڈبل ورڈ کے اندر پڑا ہوا ہے اب ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ گئی ہے جو کہ ڈسک کی جیومیٹری کیلکولیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے ہمارے پاس ریزلٹ بفر کے اندر انفارمیشن آ گئی کہ ٹوٹل نمبر آف سلینڈر کتنے ہیں ٹوٹل نمبر آف ہیڈس کتنے ہیں ٹوٹل نمبر آف سیکٹر پر ٹریک کتنے ہیں اب اس انفارمیشن کو جو پریویسلی آپ کو فیو اکویژنس بتائی تھیں ایل بی ایڈریس کو کنورٹ کرنے کے لیے into C H S form یہ ویلوز اس کے اندر پلیس کی جا سکتی ہیں اور کسی بھی ایک ایل بی اے ایڈریس کے لیے آپ اس کا C H S address calculate کر سکتے ہیں تو فرسٹلی ہم اس سروس کو کال کر کے ہم ڈسک کی جیومیٹری اگر گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے گیٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام لکھا ہے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اس پروگرام کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کیا گیا ہے اس اسٹرکچر کا نام ہے ریزلٹ بفر اور اس اسٹرکچر کے اندر ویریئس فیلڈز ہیں جس طرح سے ہم نے ریزلٹ بفر کے اندر ڈسکس کیا اس کے اکارڈنگلی اس کے اندر ویریئس فیلڈز ہیں اس کے اندر فیلڈ ہے سب سے پہلی ایک انٹیجر ٹائپ جو کہ سائز بتا رہی ہے ریزلٹ بفر کا سائز پھر ایک اور انٹیجر ٹائپ فیلڈ ہے جو کہ انفارمیشن فلیگز ہیں جن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا بریفلی اور پھر نیکسٹ جو فیلڈ ہے وہ ایک ڈبل ورڈ ہے اس کے اندر نمبر آف سلینڈرز آ رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف سلینڈرز جو کہ ڈسک جیومیٹری کے اندر اویلیبل ہیں اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ہیڈز آ رہے ہیں according to the disk geometry اس سے نیکسٹ فیلڈ بھی ایک اور ڈبل ورڈ ہے اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیکٹر آ رہے ہیں پر track according to the geometry پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ایک کوڈ ورڈ تھا کوڈ ورڈ کو اسٹور کرنے کے لیے ہم نے دو ڈبل ورڈ یوز کیے ہیں ایک unsigned long and low count اور ایک ہائی کاؤنٹ لو کاؤنٹ کے اندر جو کاؤنٹ ہے آف آل دا بلاکس اس کا لو ڈبل ورڈ اسٹور کیا جائے گا اور ہائی کاؤنٹ کے اندر اس کا ہائی ڈبل ورڈ اسٹور کیا جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ فیلڈ ہے وہ ایک ورڈ ہے اس کے اندر بائٹس پر سیکٹر آ جائیں گے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا عام طور پہ وہ 512 ہوتے ہیں اور پھر جو نیکسٹ ڈبل ورڈ ہے وہ بیسیکلی ایک پوائنٹر ہے pointer to the configuration parameters تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک انسائنڈ لانگ اینڈ ڈکلیئر کیا اس ریزلٹ بفر کا ایک انسٹنس بھی ساتھ ہی کریٹ کر لیا آر بی کے نام سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں مین کے اندر سب سے پہلے ہم اس سروس کو انووک کریں گے سروس کو انووک کرنے سے پہلے uh, اس کے پیرامیٹرز موو کرنے پڑیں گے ایج ایچ کے اندر سروس نمبر جس طرح سے ابھی تک ہم کرتے آئے ہیں ہر کیس کے اندر سروس نمبر کے اندر پلیس کیا جاتا ہے ڈی ایل کے اندر ڈرائیو نمبر ڈرائیو نمبر ہم نے ایٹی پلیس کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم فکس ڈسک یوز کر رہے ہیں تو فرسٹ فکس ڈسک کے لیے جو بایوس کی سروسز کو ہمیں ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے وہ ایٹی نیکسٹ کے لیے ایٹی ون نیکسٹ کے لیے eighty two and so on similarly removable disk کے لحاظ سے اگر آپ نے اس کا ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کرنا ہے فرسٹ ریموویبل کا زیرو نیکسٹ ریموویبل کا ون اینڈ سو آن اور ہمیں سائز بھی لوڈ کرنا پڑے گا سائز ہم نے تھرٹی لوڈ کیا یہ کس چیز کا سائز ہے یہ ریزلٹ بفر کا سائز ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزلٹ بفر کی جو فرسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کو ریزلٹ بفر کا سائز پلیس کرنا پڑے گا جو کہ تھرٹی ہے ہم نے پلیس کر دیا پھر ایس آئی کے اندر آف سیٹ ایڈریس آئے گا آف دا ریزلٹ بفر تو ریزلٹ بفر کا ہم نے ریفرنس لیا اور وہ ریفرنس ایس آئی کے اندر پلیس کر دیا اور کیونکہ result buffer as global variable کے طور پہ ڈکلیئر ہوا ہوا ہے آر بی جو ہے وہ گلوبل ویریبل کے طور پہ ڈکلیئر ہوا ہوا ہے اس لیے اس کا ایڈریس اس کا جو سیگمنٹ پارٹ ہے ایڈریس کا وہ ڈی ایس میں موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آلریڈی ڈی ایس کے اندر ہے پھر اس کے پاس بعد آپ اب انٹرپٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں جنریٹ انٹراپٹ کی مدد سے آپ نے انٹرپٹ تھرٹین کو جنریٹ کیا انٹرپٹ تھرٹین جو بھی ڈس بنتی ہے اس کے لحاظ سے جو بھی ویلوز ہیں وہ ریزلٹ بفر کے اندر پلیس کر دی گئی ہم ان ویلوز کو پرنٹ کر رہے ہیں جب ہم نے ہیڈس کو پرنٹ کرنا ہے تو آر بی ڈاٹ ہیڈس کی فیلڈ پرنٹ کر رہے ہیں آر بی ڈاٹ سیکٹرس کی پرنٹ کر رہے ہیں سیکٹرس ڈسپلے کرنے کے لیے R B dot cylinders show کر رہے ہیں سلینڈرز کو ڈسپلے کرنے کے لیے آر بی ڈاٹ بائٹس پر سیکٹر ڈسپلے کر رہے ہیں بائٹس پر سیکٹر ڈسپلے کرنے کے لیے اور R B dot low count and R B dot high count display کر رہے ہیں نمبر آف بلاکس ڈسپلے کرنے کے لیے اس طرح سے یہ پروگرام ڈسک جیومیٹری ڈسپلے کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کی ڈسک کے اندر ٹوٹل نمبر آف سلینڈرز کتنے ہیں اور ٹوٹل نمبر آف سیکٹر کتنے ہیں پر ٹریک اور ٹوٹل نمبر آف ہیڈس کتنے ہیں اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کی مدد سے ہم نے ڈس جیومیٹری گیٹ کر لی اور ہمیں یہ پتا چل گیا کہ سیکٹرز ٹریکس اور ہیڈز کا کیا کاؤنٹ ہے اب اس کاؤنٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایل بی ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے into C H S address تو نیکسٹ ہم ایک اور پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر سیم سروس کو یوز کریں گے اور سیم سروس کو یوز کرتے ہوئے ایک اس کو L B A index put کریں گے اور ایل بی اے انڈیکس کو وہ کنورٹ کرے گا into C H S address تو آئیے یہ والا پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر بھی ہم سیم آپریشن پرفارم کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر بھی آپ نے ریزلٹ بفر ڈکلیئر کیا ہے ریزلٹ uh, بفر کی ٹائپ اس کا انسٹنس جو ڈکلیئر کیا ہے اس کا نام ہے آر بی اور ایک فنکشن ہے گیٹ ڈرائیو پیرم اس فنکشن کو آپ ڈرائیو نمبر پاس کریں گے اور ریزلٹ بفر کا ریفرنس پاس کریں گے گیٹ ڈرائیو پیرم کال کر رہا ہے اسی طرح سے انٹرپ 13 کو لیکن انٹرپ 13 کو کال کرنے سے پہلے وہ سارے پیرامیٹرس پلیس کر رہا ہے سائز کے اندر وہ 30 پلیس کر رہا ہے ایج کے اندر 48 ایٹ ڈی ایل کے اندر ڈرائیو نمبر اور ایس آئی کے اندر ایڈریس پاس کر رہا ہے آف سائڈ ایڈریس پاس کر رہا ہے ریزلٹ بفر کا یا آر بی کے انسٹنس کا اور یہ کرنے کے بعد جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن ہے ڈی ایس کے اندر سیگمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آر بی گلوبل ویریبل ہے جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن ڈس جیومیٹری گیٹ کرے گا اور ڈس جیومیٹری کے مطابق جو بھی ویلوز ہیں وہ آر بی کے اندر پلیس کر دے گا پھر مین کا پروگرام ہے مین کا فنکشن ہے مین کے فنکشن کے اندر ہم یوزر سے ایک L B address input لے رہے ہیں یہ ایل بی ایڈریس اس نے گیٹ ایس کے تھرو ان پٹ لیا اور پھر اس ایل بی اے ایڈریس کو کنورٹ کریں انٹو لانگ اینڈ اس کو لانگ اینڈ میں کنورٹ کر کے ہم نے اپنے ایک ویریبل ایل بی انڈیکس کے اندر اسٹور یا جس کی ٹائپ ہے L B A long and A to L کا فنکشن یوز کرتے ہوئے اس اسٹرنگ کو کنورٹ کر لیا into a long integer پھر گیٹ ڈرائیو پیرامیٹرز کا فنکشن کال کیا اس کو ڈرائیو نمبر پاس کیا ایٹی اور ریزلٹ بفر کا ریفرنس پاس کیا گیا ریزلٹ کے طور پہ جو ڈسکٹری ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ریزلٹ بفر کے اندر آ جائیں گے اب آپ ان پیرامیٹرز کو یوز کر سکتے ہیں سلینڈر نمبر کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایل بی اے انڈیکس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا product of heads and sector کے ساتھ اس طرح سے آپ کے پاس اس particular L B A index کے لیے اس کا سلینڈر نمبر آ گیا اب اس کا ہیڈ اور سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کرنے کے لیے فرسٹلی آپ کو اگین ایل بی انڈیکس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا with the product of heads and sectors لیکن اس کیس کے اندر آپ اس کا کوشنٹ یعنی کہ کوشن uh, نہیں یوز کریں گے ریمائنڈر یوز کریں گے اور اس ریمائنڈر کو ٹیمپرلی ٹیمپ کے اندر اسٹور کر لیا جو ماڈ آیا ہے اس کو آپ نے ٹیمپرلی ٹیمپ کے اندر اسٹور کر لیا اب یہ جو ٹیمپ کے اندر ویلو ہے اس ویلو کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے by the number of sectors تو آپ کے پاس نمبر آف ہیڈز آ جائیں گے اور یعنی کہ کوشنٹ جو ہے اس کے اندر نمبر آف ہیڈز آ جائیں گے اور اسی طرح سے ٹیمپ کو اگین اگر ڈیوائڈ کریں by the number of sector جو ریمائنڈر ہے ریمائنڈر کے اندر نمبر آف سیکٹر آ جائیں گے لیکن اس کے اندر ون ایڈ کرنا پڑے گا ون ایڈ کرنے کے بعد جو ویلو آئے گی that will be the number of sector for this particular L B A index اور پھر آپ کے پاس اس particular L B A index کے لیے اس بلاک کا سلینڈر نمبر اس کا ہیڈ نمبر اور سیکٹر نمبر آ گیا تو آپ ان ویلوز کو ڈسپلے کر سکتے ہیں نیکسٹ پرنٹ ایف کے اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں ہیڈ سیکٹر اور سلینڈر کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے یہاں پہ ہم ایک اور انڈیکس کی بات کریں گے ہم ابھی تک ایل بی انڈیکس کی بات کرتے رہے یا سی ایچ ایس ایڈریس کی بات کرتے رہے ایک اور انڈیکس ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایل ایس این جو کہ اسٹینڈ کرتی ہے فار لاجیکل سیکٹر نمبر جو ایل بی انڈیکس ہے وہ ایپسلیوٹ ہے وہ پوری فزیکل ڈرائیو کے لیے ہر فزیکل ہر بلاک کا within the physical drive ایک یونیک ایل بی انڈیکس ہے لیکن اس فزیکل ڈرائیو کو آپ نے نمبر آف لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈ کر لیا ہوا ہے اب within certain logical certain logical drive ہر بلاک کا اپنا ایک یونیک انڈیکس ہوگا relative to that particular logical drive جس کو کہ ایل ایس این کہا جاتا ہے اب یہ ایل ایس این انڈیکس کیا ہے اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے کیا کنسیڈریشن پرفارم کرنی پڑتی ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے کچھ ہڈن سیکٹرز کے بارے میں بھی بات کی تھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہڈن سیکٹرز کیا چیز ہے تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں جو پارٹیشن ٹیبل ہوتا ہے یا master boot record master boot record کا جو سی ایچ ایس ایڈریس ہے وہ زیرو زیرو ون ہوتا ہے جتنی بھی فکسڈ ڈسکس ہیں اس کے لیے یہ کنوینشن فالو کی جاتی ہے کہ partition table is the first physical block یا M P R is the first physical block boot block is the first logical block اب بوٹ بلاک کہاں سے اسٹارٹ ہوگا جو پارٹیشن ٹیبل کا ہیڈ نمبر ہے اس ہیڈ نمبر کے اندر ون ایڈ کر لیں جس طرح اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن ٹیبل کا جو سی ایچ ایس ایڈریس ہے وہ زیرو زیرو ون ہے تو بوٹ بلاک کا جو سی ایچ ایس ایڈریس ہوگا وہ زیرو ون ون ہوگا بوٹ بلاک کا وہی ایڈریس ہے جو پارٹیشن ٹیبل کا ہے جس ہیڈ کو بائی ون انکریمنٹ کر لیا گیا اب اگر فکس ڈسک کے کیس کے اندر آپ یہ آپریشن اس طرح سے کرتے ہیں تو بیچ میں کتنے بلاکس اسکپ ہوئے بیچ میں ہیڈ زیرو کے اوپر اس سائڈ کے اندر اس اس سائڈ پہ پرٹیکولر ٹریک کے اوپر جتنے بھی سیکٹرز تھے وہ سارے اسکپ ہو گئے عام طور پہ یہ کتنے سیکٹرز ہوں گے یہ سیکٹر نمبر اکول ہوگا to the number of sectors per track اگر سے فار ایگزامپل ایک سرٹن ڈسک کے اوپر سیکٹر پر ٹریک جو ہیں 63 تھری تو بیچ میں سے 63 تھری بلاکس جو ہیں وہ اسکپ ہو گئے ان 63 تھری بلاکس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم ہڈن بلاکس کہتے ہیں جو کہ اسکپ ہو گئے اور ان ہڈن بلاکس کو اسکپ کرنے کے بعد اب جو نیکسٹ بلاک اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ بوٹ بلاک اسٹارٹ ہو رہا ہے اور بوٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس آپ سمپلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سی ایچ ایس ایڈریس کے ہیڈ کے اندر ون ایڈ کر کے اگر وہ C H S address partition table کا سی ایچ ایس ایڈریس ہے اب زیرو ون ون کا ایل کیا ہوگا اس کا ایل این زیرو ہوگا بوٹ بلاک کا این زیرو ہوتا ہے ایک پرٹیکولر لاجیکل ڈرائیو پہ جو ایل این نمبر اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ بوٹ بلاک سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور boot block is the first logical block اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ایس این جو ہے یہ relative to a particular logical drive ہے not relative to the physical drive ہے اگر فزیکل ڈرائیو کا ریلیٹو ہوتا تو یہ آف کورس یہ کوئی ایل بی ایڈریس ہوتا ہے یہ کوئی ایپسلیوٹ ایڈریس ہوتا لیکن جو لاجیکل ڈرائیو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اسٹارٹ ہو رہی ہو اور جہاں سے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اس سے فیو ہڈن سیکٹرس کے بعد بوٹ بلاک پڑا ہوگا اور بوٹ بلاک کا جو لاجیکل سیکٹر نمبر بن رہا ہے وہ زیرو بن رہا جو ہم نے پریویسلی ایگزامپل ڈسکس کی تھی پارٹیشنز کی اسی ایگزامپلس کو یوز کرتے ہوئے میں اب آپ کو ایلسن اور بوٹ بلاک کے بارے میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا ہم نے دیکھا تھا کہ جو ماسٹر بوٹ ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہ ایل بی اے زیرو کے اوپر پڑا ہوا ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو فرسٹ بلاک uh, ہے اس کی اس کا جو ریلیٹو ایڈریس ہے وہ 3F ہے تو 0 اور 3F کے بیچ میں جو بلاکس ہیں وہ سارے ہڈن بلاکس ہیں اور یہ جو 3F ہے جو فرسٹ ہماری لاجیکل پارٹیشن بنی تھی فرسٹ لاجیکل پارٹیشن کے اندر جو 3F تھا 3F کا ایل بی ایڈریس بھی 3F تھا لیکن اس کا ایل ایس این زیرو ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ بلاک ہے اس کا ایل این ون ہوگا within the logical drive اس سے اگلے بلاک کا ایلسن ٹو ہوگا and so on up till the end of the logical drive جہاں پہ لاجیکل ڈرائیو یہ والی اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے ہی نیکسٹ لاجیکل ڈرائیو اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ بلاک جو ہے نیکسٹ لاجیکل ڈرائیو کا پارٹیشن بلاک ہے اس پارٹیشن بلاک کی ہم نے دیکھا تھا کہ ایل بی اے انڈیکس جو ہے one three double eight B three B ہے اس کی کوئی ایل این انڈیکس نہیں ہے کیونکہ یہ لاجیکل ڈرائیو کا پارٹ نہیں ہے اس کے بعد فیو ہٹن بلاکس ہیں ان ہڈن بلاکس کے بعد بوٹ بلاک پڑا ہوا ہے اب یہ جو بوٹ بلاک ہے اس کا ایل بی ایڈریس کیا بن رہا ہے اس کا ایل بی ایڈریس بن رہا ہے one three three double eight B B plus three F three F is the number of hidden blocks اور one three double eight B three B is the L B address of the partition table لیکن اس بلاک کا جو ایل ایس این ہے with with in in the this particular logical drive وہ زیرو ہے کیونکہ یہ اس لاجیکل ڈرائیو کا فرسٹ بلاک ہے جو کہ یوز کیا جائے گا اور اس سے نیکسٹ بلاک کا جو ایلسن ہوگا وہ ون ہوگا اس سے نیکسٹ کا ٹو ہوگا up till the end of the logical drive similarly جہاں پہ یہ لاجیکل ڈرائیو اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے ہی نیکسٹ پارٹیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے نیکسٹ پارٹیشن کا جو فرسٹ بلاک ہے اس کا L B address two seven one one six seven six ہے اس کا کوئی ایلسن نہیں ہے اس کے بعد فیو ہڈن بلاکس ہیں ان ہڈن بلاکس کے بعد بوٹ بلاک آ رہا ہے تھری ایف بلاکس کے بعد بوٹ بلاک آ رہا ہے یہ جو بوٹ بلاک ہے اس کا ایل بی ایڈریس بنے گا two seven double one six seven six plus three F لیکن اس کا L S N for this particular logical drive zero ہوگا اس سے اگلے بلاک کا ایل ایس این ون ہوگا اس سے اگلے بلاک کا ایل ایس این ٹو ہوگا اینڈ سو آن تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایل ایس این ہے وہ relative to a particular logical drive ہے اور وہ اپنی ہی ڈرائیو کو بلونگ کرتا ہے یعنی کہ ایل ایس این ون جو بلاک ہے وہ ایک سرٹن لاجیکل ڈرائیو کے لیے کسی دوسری لاجیکل ڈرائیو کے لیے ایل ایس این ون جو بلاک ہوگا وہ کوئی ڈفرنٹ بلاک ہوگا اور کسی اور لاجیکل ڈرائیو کے لیے ایل ایس این ون کوئی اور ہوگا تو ایک جو ایل ایس این ہے وہ ویلڈ ہے in a certain logical drive next جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ اباؤٹ فائل سسٹمز ہے ابھی ہم نے پارٹیشنز کو ڈسکس کر لیا ہے پارٹیشنز کے اندر لاجیکل ڈرائیوز کو ڈسکس کر لیا ہے اب ہم فائل سسٹمز کی بات کرتے ہیں فائل سسٹمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جس کی انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے آگے چل کے ہم ان ڈیٹا سٹرکچرز کو کور کرتے جائیں گے اور فائل سسٹم کو بھی ڈسمبل کر کے دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ کون سے پرٹیکولر بلاک کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے اور ایک فائل نمبر آف بلاکس کے اندر اسٹور ہوئی ہوگی تو اب یہ کس طرح آرگنائز کیا جائے گا کہ ایک فائل کن کن بلاکس کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے تو ہم فائل سسٹمس کو اس طرح سے ڈسمبل کر کے بھی دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے فائل اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ بایوس پیرامیٹر بلاک ہے آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک میں بتاؤں گا کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کدھر سچویٹڈ ہوتا ہے اور اس کا کیا میننگ ہے پھر نیکسٹ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے یہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے یہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ ڈاس کا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کو بھی کس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا ہے ایک اور سمپلر ڈیٹا اسٹرکچر ہے فائل کنٹرول بلاک ہر فائل سے ایسوسیٹیڈ اس کا ایک کنٹرول بلاک ہوتا ہے جس کے اندر اس فائل سے ایسوسیڈ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے یہ کیا انفارمیشن ہے آنے والے کے اندر ہم اس انفارمیشن کو بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے پھر ایک فائل ہو سکتا ہے کہ نمبر آف بلاکس یا نمبر آف کلسٹر کی مدد سے آرگنائز کی جائے اب اس کے اندر اگر ایک سے زائد کلسٹرز ہیں تو ان کلسٹر کے بارے میں انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوگی وہ ایک ٹیبل کے اندر پڑی ہوگی جس کو کہ فائل ایلوکیشن ٹیبل کہا جاتا ہے various file allocation tables exist کرتے ہیں 12 bit file allocation table 16 bit file allocation table and 32 bit file allocation table ہم ان ٹیبلز کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو N T F S based systems ہوتے ہیں اس کے اندر فائل ایلوکیشن ٹیبل نہیں ہوتا اس کے اندر ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے M F T master file table ہم سب سے پہلے فائل ایلوکیشن ٹیبل کو ڈسکس کریں گے file allocation based FAT based file systems کو ڈسکس کریں گے تو ان کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ جنرل چیزیں بتانا چاہوں گا جس کو ہم اناٹمی کہہ رہے ہیں anatomy of of FAT based file system تو اس فیٹ بیسڈ فائل سسٹم کے بارے میں ہم کچھ جنرل باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہی آپ ایگزیکٹلی فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسمبل کر سکتے ہیں تو آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو uh, ڈرائیو ہے لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو فرسٹ بلاک ہے وہ بوٹ بلاک ہے بوٹ بلاک کے اندر بھی کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد عام طور پہ فائل ایلوکیشن ٹیبل پڑا ہوتا ہے اور عام طور پہ فائل الوکیشن ٹیبل کی دو ریڈنڈنٹ کاپیز پڑی ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر ایک کراپٹ ہو جائے تو دوسری یوز کی جا سکتی ہے file allocation table few blocks occupy کرے گا اور دوسری کاپی بھی فیو بلاکس آکوپائی کرے گی اور ان بلاکس کے بعد عام طور پہ especially in case of twelve bit FAT and sixteen bit FAT جو انفارمیشن پڑی ہوگی وہ روٹ ڈائریکٹری کے اوپر جتنی بھی ڈائریکٹریز بنی ہوئی ہیں اور جتنی بھی فائلز بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے ان کے نام اور ان کا ڈیٹ ٹائم اور سرٹن انفارمیشن اور اس میں کچھ بڑی کریٹیکل انفارمیشن بھی ہے جو کہ یوز ہوگی فائل سسٹم کو ڈسمبل کرنے کے لیے وہ انفارمیشن بھی یہاں پہ پڑی ہوتی ہے اتنا ایریا جو ہے یہ سسٹم ایریا اس کے اوپر کوئی اپلیکیشن رائٹ نہیں کر سکتی اگر رائٹ کرے گی تو ڈیٹا کو کرپٹ کر دے گی میں بھی اگر فائل ایلوکیشن ٹیبل کے اوپر کوئی چیز رائٹ کر دیتے ہیں تو فائل ایلوکیشن کرپٹ ہو جائے گا اس کی وجہ سے پاسبل ہے کہ کئی فائل جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہ آ رہے تو اس لیے جو سسٹم ایریا یہ ریزروڈ ہے اس میں کوئی یوزر ڈیٹا نہیں اسٹور کیا جا سکتا باقی کا ڈرائیو کے اوپر جتنا بھی پورشن بن جاتا ہے بچ جاتا ہے یہ سارے کا سارا پورشن جو ہے یوزر ڈیٹا ہولڈ کر سکتا ہے انفیکٹ جو سسٹم ایریا وہ بہت تھوڑے تھوڑا پورشن ہوتا ہے فیو بلاکس ہوتے ہیں اس کے بعد جو میجورٹی آف دا بلاکس ہیں وہ یوزر ڈیٹا کو ہولڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں اب یوزر ڈیٹا ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان ٹو ابھی تھوڑی دیر تک ہم آپ کو کلسٹر بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کلسٹرز کیا ہوتے ہیں یوزر ڈیٹا کو نمبر آف کلسٹر کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے گا اور ایک cluster is collection of various blocks جو سب سے پہلا کلسٹر ہوگا اس کا نمبر زیرو نہیں ہوتا اس کا نمبر ون نہیں ہوتا اس کا نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے بعد جو کلسٹر ہوگا وہ تھری ہوگا اس کے بعد جو ہوگا فور ہوگا اینڈ سو آن یعنی کلسٹر زیرو اور کلسٹر ون ایگزٹ نہیں کرتے آگے چل کے ہم دیکھیں گے زیرو اور ون کیوں نہیں ایگزٹ کرتے یہ کیوں ریزروڈ ہیں کیوں نہیں ایگزٹ کرتے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کلسٹر ہیں جو ایگزٹ نہیں کرتے ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے اس پوائنٹ پہ اب یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ کلسٹر کیا چیز ہے ضروری ہو گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلسٹر کیا چیز ہے کلسٹر جیسے کہ میں نے بتایا کلیکشن آف بلاکس ہے اور کلیکشن آف کنٹیگوس بلاکس ہیں ایسے بلاکس جو کہ ون آفٹر دی ادر ہیں جو بالکل ساتھ ساتھ سچویٹڈ ہیں یعنی کہ بلاک ہو سکتا ہے زیرو سے لے کے بلاک فور تک ایک کلسٹر بنے یا پھر سے بلاک ففٹی سے لے کے بلاک ففٹی فور تک ایک کلسٹر بنے تو آئیے دیکھتے ہیں کلسٹر کے بارے میں کچھ انفارمیشن مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلائڈ پہ چلتے ہیں سلائڈ سے ہمیں پتا چل رہا ہے cluster is a collection of contiguous blocks یعنی کہ کلسٹر کے اندر جتنے بھی بلاکس ہوں گے وہ بالکل ساتھ ساتھ سچویٹڈ ہوں گے ون آفٹر دی ادر ہوں گے اور ان کی کلیکشن جو ہے وہ ایک کلسٹر بنائے گی کلسٹر کے اندر کنٹیگوس بلاکس کیوں کلیکٹ کیے گئے ہیں نان کنٹیگوس کیوں نہیں کیے گئے کنٹیگوس اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہیڈ کا جو سیک ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے آگے یہ بات چل کے مے بی اور کلیئرلی آپ کو سمجھ آئے user data is divided into clusters جو سسٹم ڈیٹا ہے وہ کلسٹر کے اندر نہیں ڈیوائڈ ہوتا وہ بلاکس کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے اور یوزر ڈیٹا جو ہے صرف وہی کلسٹرز کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے number of blocks within cluster is in power of two یعنی کہ ایک کلسٹر کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ تھری بلاکس ہو سکتے ہیں سیون ہو سکتے ہیں ٹین ہو سکتے ہیں ففٹین uh, ہو سکتے ہیں اس طرح نہیں ہے صرف پاور آف ٹو کے اندر ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک کلسٹر کے اندر ایک بلاک ہو سکتا ہے یا دو ہو سکتے ہیں یا فور ہو سکتے ہیں یا ایٹ ہو سکتے ہیں یا سکسٹین ہو سکتے ہیں اینڈ سو آن صرف پاورز آف ٹو کے اندر ہو سکتے ہیں جیسے ٹوینٹی بلاکس نہیں ہو سکتے although twenty is a multiple of two لیکن twenty is not a power of two اسی طرح سے ایک اور اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے جو کہ کافی دفعہ لوگوں کے لیے کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ cluster size can vary depending upon the size of the disk cluster size fixed نہیں ہے صرف بلاک کا سائز فکسڈ ہے بلاک کا سائز ڈاس کے لیے 512 ہنڈریڈ ہوتا ہے کلسٹر کے اندر ایک بلاک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بھی ہو سکتے ہیں سو آن اس لیے کلسٹر کا سائز ویری کرتا ہے depending upon the size of the disk اگر ڈسک کا سائز لارج ہے تو مے بی کلسٹر کا سائز بھی انکریز کر جائے گا اگر ڈسک کا سائز اسمال ہے تو مے بی کلسٹر کا سائز بھی ڈیکریز کر جائے گا کلسٹر کا سائز لارج ہونے کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو سیک ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا اور اس کا سائز اسمال ہونے کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ فریگمنٹیشن کم ہو گئی خیر یہ ایک آپریٹنگ سسٹم کا کانسیپٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں DOS has a built in limit of one twenty eight blocks per cluster یعنی کہ ڈاس کے اندر جو اس کے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں وہ 128 بلاکس پر کلسٹر کو سپورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ میکسیمم ایک کلسٹر کے اندر 128 بلاکس ہو سکتے ہیں تھیوریٹیکلی لیکن practically limit of 64 blocks per cluster has been established یعنی کہ عام طور پہ آپ جتنی بھی ڈسک ڈرائیوز وغیرہ دیکھیں گے اس کے اندر کلسٹر کا سائز آپ کو 64 فور بلاکس سے ایکسیڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا 64 فور بلاکس کا مطلب ہے 32 کے یعنی کہ کلسٹر کا سائز 32 کے سے ایکسیڈ ہوتا ہوا عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ان پریکٹس میکسیمم جو سائز یوز کیا جاتا ہے کلسٹر کا وہ 32 کے ہے اور کلسٹر کا سائز کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کریں گے اب ہم ان ڈیٹا اسٹرکچرس کی طرف آتے ہیں جن ڈیٹا اسٹرکچرس کی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے سب سے پہلا ڈیٹا اسٹرکچر جو میں نے آپ کو بتایا وہ بایوس پیرامیٹر بلاک ہے یہ سب سے پہلا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو کہ ہم ڈسکس کریں گے آئیے میں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا یہ ڈیٹا اسٹرکچر کہاں پہ سچویٹڈ ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ BIOS parameter block is situated within the boot block it contains vital information about the file system ابھی آپ کو جس طرح اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے بارے میں فائل سسٹم سے ایسوسیٹڈ بہت کریٹیکل انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کے بغیر آپ فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اگر یہ انفارمیشن لوز ہو جاتی ہے تو پاسبل ہے کہ آپ ڈیٹا کو ریکور نہ کر سکیں یا ڈیٹا ایکسیسیبل نہ رہے آئیے اب ہم بایوس پیرامیٹر بلاک کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں آئیے یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں کچھ انفارمیشن اس کے اوپر لسٹڈ ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں بایوس پیرامیٹر بلاک یہ بایوس پیرامیٹر بلاک جس طرح بتایا ہے کہ بوٹ سیکٹر کے اندر ہے بوٹ سیکٹر کے اندر کچھ کوڈ بھی ہوتی ہے کچھ اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بایوس پیرامیٹر بلاک بھی ہوتا ہے اگر بوٹ بلاک کو آپ ریڈ کریں تو بوٹ بلاک کے اوپر بیتھ آف سیٹس ہے یعنی کہ اگر اس کا فرسٹ بائٹ زیرو ہے نیکسٹ بائٹ ون ہے اس سے نیکسٹ بائٹ ٹو ہے اینڈ سو آن اس طرح کرتے کرتے بیتھ بائٹ پہ آئیں تو بیتھ بائٹ سے بایوس پیرامیٹر بلاک اسٹارٹ ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر کیا انفارمیشن ہے بیتھ بائٹ کے اوپر بوٹ سیکٹر کے بیتھ بائٹ کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوگا اور اس ورڈ کے اندر انفارمیشن ہوگی بائٹس پر سیکٹر یعنی کہ ایک سیکٹر کے اوپر کتنے بائٹ اسٹور کیے جا سکتے ہیں عام طور پہ یہ ویلو 512 ہے پھر اسی طرح سے نیکسٹ جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ ایک بائٹ ہے یہ بائٹ اس بائٹ کا آف سیٹ ڈی بنتا ہے اور اس بائٹ کے اوپر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے سیکٹرز پر کلسٹر یعنی کہ ایک کلسٹر کے اندر کلسٹر جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ کلیکشن آف بلاکس ہے اس کلسٹر کے اندر کتنے بلاکس ہیں اس کے اندر جتنے نمبر آف بلاکس ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ کلسٹر کا سائز جو ہے ویری کرتا ہے depending upon the size of the disk تو پرٹیکولر ڈسک جس کا یہ بوٹ بلاک ہے اس پرٹیکولر ڈسک کے اندر ایک کلسٹر کے اندر کتنے بلاکس ہیں یہ انفارمیشن آپ کو اس بائٹ سے مل سکتی ہے اس کے بعد ایک ورڈ پڑا ہوا ہے اس ورڈ کے اندر نمبر آف ریزروڈ سیکٹرز پڑے ہوں گے کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ریزروڈ ہوتے ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہے ہوتے minimum number of reserve sectors جو ہیں وہ ون ہے تو جو ریزروڈ سیکٹر عام طور پہ جو بوٹ سیکٹر ہے وہ ریزروڈ ورڈ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ون اسپیسیفائی ہوا ہوا ادھر لازمی ہوگا اور اگر ادھر ٹو ہے تو وہ مے بی انڈیکیٹ کرے گا کہ دو بوٹ سیکٹر ہیں سرٹن ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس کے اندر بوٹ سیکٹر ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ بائٹ کے اوپر جس کا آفسر ٹین ہیگز بن رہا ہے ادھر number of copies of file allocation table ہوگی جس طرح سے ابھی پریویسلی انیٹمی کے اندر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو فائل ایلوکیشن ٹیبل ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ ویریس کاپیز پڑی ہوں کہ اگر ایک کراپٹ ہو جاتی ہے تو دوسری یوز کی جا سکے اور فائلس ایکسیسیبل رہیں تو عام طور پہ ٹو کاپیز ہوتی ہیں اور عام طور پہ ادھر جو ویلو پڑی ہوگی وہ بھی ٹو ہوگی تو یہ بائٹ آپ کو بتائے گا کہ فیٹ کی کتنی کاپیز ہیں اس سے جو نیکسٹ ایک ورڈ پڑا ہوا ہے اس کا آف سیٹ الیون بنتا اس کے اندر انفارمیشن ہوگی about the root directory root directory کے اندر کتنی اینٹریز آ سکتی ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اندر آپ کا مے بی ایکسپیرئنس ہو کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر آپ ایک limited number of files create کر سکتے ہیں in case of FAT twelve یا FAT sixteen limited number of files create کر سکتے ہیں یا فولڈرز کریٹ کر سکتے ہیں جب number of files and folders اس نمبر کو ایکسیڈ کر جائے گا یا اس نمبر کے اکولنٹ ہوگا تو مزید آپ کوئی فائل کریٹ نہیں کریں گے کر سکیں گے کریٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو فائل کریشن ایرر آئے گا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس اینٹری کے اندر کے اوپر کہ اس کے اندر کیا ویلو پڑی ہوئی ہے جتنی یہاں پہ ویلو ہے اتنی ٹوٹل اینٹریز کریٹ کی جا سکتی ہیں روٹ ڈائریکٹری میں اس کے بعد ایک اور ورڈ پڑا ہوا ہے یہ word number of small sector specify کرتا ہے یہ رکھا ہوا ہے کمپیٹیبلٹی کے لیے جو پرانی ڈسکس تھیں ان کے اندر نمبر آف سیکٹر بہت کم ہوتے تھے وہ اتنے کم ہوتے تھے کہ سکسٹین بٹ کے اندر اسپیسیفائی کیے جا سکتے تھے اگر وہ سکسٹین بٹ یعنی کہ سکسٹین بٹ کے اندر جو میکسیمم ویلو آ سکتی ہے وہ six five five three five آ سکتی ہے اگر وہ سکسٹین بٹ کے اندر اسپیسیفائی کیے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا نمبر ہوگا اگر وہ نہیں کیا جا سکتے اسے ایک سیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ زیرو پڑی ہوگی جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ڈسک کے اندر ہیوج سیکٹرز ہیں جو کہ ڈبل جس کا کہ کاؤنٹ ڈبل ورڈ کے اندر ہی اسپیسیفائی کیا جا سکتا اس سے نیکسٹ ایک بائٹ پڑا ہوا ہے یہ بیسکلی میڈیا بائٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کا میڈیا یوز ہو رہا ہے کہ ہارڈ ڈسک ہے یہ جو ڈسک ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے یا ریموویبل ڈسک ہے یا واٹ ایور جو بھی اس کی ٹائپ ہے اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ ایک آئی ڈی پڑا ہوا ہے ان کیس آف یہ ایف زیرو ہوتی ہے in case of hard disk یہ ایف ایٹ ہوتی ہے اس سے جو نیکسٹ ورڈ پڑا ہوا ہے یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ کتنے سیکٹرز ہیں پر فائل ایلوکیشن ٹیبل آپ کو شروع میں بتایا کہ سسٹم ڈیٹا ہوتا ہے سسٹم ڈیٹا کے اندر بوٹ سیکٹر ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل ہے اور روٹ ڈائریکٹری ہے file allocation table number of blocks occupy کر رہا ہوگا ایک بلاک کے اندر میں بھی پورے فائل ٹیبل کو نہیں اسٹور کیا جا سکے تو وہ نمبر آف بلاکس آکوپائی کر رہا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ یہ پتا کرنا ہے کہ فائل ایلوکیشن ٹیبل کتنے نمبر آف بلاکس آکوپائی کر رہا ہے تو آپ اس ورڈ پہ پڑی ہوئی ویلو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ فائل ایلوکیشن ٹیبل کا کیا سائز ہے وہ کتنے بلاکس آکوپائی کر رہا ہے اس سے نیکسٹ ایک ورڈ پڑا ہوا ہے اس ورڈ کے اندر count of sector per track یعنی کہ ڈسک کے اوپر جو ایک ٹریک ہے اس کے اوپر کتنے سیکٹر یہ ڈسک جیومیٹری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس سے نیکسٹ ایک اور ورڈ پڑا ہوا ہے اس کے اندر کاؤنٹ آف ہیڈس پڑا ہوا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر ڈسک ہے اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ہیڈز کتنے ہیں اس کے بعد ایک ڈبل ورڈ آتا ہے اس ڈبل ورڈ کے اندر انفارمیشن ہے کہ کتنے سیکٹر ہڈن ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ partition table first physical block ہوتا ہے اس کے بعد فیو فزیکل بلاکس بلکہ پورے ٹریک کے اوپر جتنے بلاکس آتے ہیں وہ سارے ہڈن ہوتے ہیں in case of fix disk تو وہ کتنے ہیں ہڈن اس کا کاؤنٹ یہاں پہ پڑا ہوگا یہاں پہ عام طور پہ جو ویلو پڑی ہوگی that would be equal to the number of sectors per track اس کے بعد ایک اور ڈبل ورڈ ہے اس کے اندر ہیوج سیکٹرز آئیں گے یعنی کہ جو اس ڈسک کے اوپر ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوں گے اگر یہ ڈسک اسمال ہے تو اس کے اس کے اندر یہاں پہ زیرو پڑا ہوگا اور اسمال سیکٹرز کے اندر آپ کو نمبر آف سیکٹرز ملیں گے اگر ڈسک لارج ہے تو اسمال سیکٹرز کے اندر آپ کو زیرو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو اس کے نمبر آف سیکٹرز ملیں گے اب جو آپ ڈسک یوز کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی لاجیکل ڈرائیو ہو جو ڈرائیو یوز کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی لاجیکل ڈرائیو ہو اور وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس فزیکل ڈسک کی لاجیکل ڈرائیو ہے کس فزیکل ڈسک کے اندر وہ لاجیکل ڈرائیو بنائی گئی ہے تو فزیکل ڈسک کا جو نمبر ہے وہ نیکسٹ بائٹ کے اندر پڑا ہوگا سے اگر یہ جو لاجیکل ڈرائیو ہے یہ فرسٹ فکس ڈسک کی لاجیکل ڈرائیو ہے تو یہاں پہ ویلو ایٹی ہیگز پڑی ہوگی جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی جو فزیکل ڈسک ہے وہ ایک فکسڈ ڈسک ہے فرسٹ فکسڈ ڈسک ہے نیکسٹ بائٹ کے اوپر کرنٹ ہیڈ نمبر پڑا ہوگا فیٹ بیسڈ فائل سسٹم کے اندر یہ بائٹ نہیں یوز کیا جاتا اس سے نیکسٹ بائٹ کے اوپر سگنیچر پڑا ہوگا عام طور پہ ونڈوز بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس کے اندر اس کی value twenty six twenty seven twenty eight یا ٹوینٹی نائن ہیگز ہو سکتی ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی ونڈوز بیسڈ سسٹم ہے depending upon its version next four bytes ہیں اس ان فور بائٹس کے اوپر یا اس ڈبل ورڈ کے اوپر ایک یونیک سیریل نمبر پڑا ہوتا ہے یہ سیریل نمبر تب کریٹ ہوتا ہے جب آپ ڈسکو فارمیٹ کرتے ہیں اور اکثر اگر آپ نے ڈاس کے اندر لیبل کی کمانڈ یوز کیا تو لیبل کی کمانڈ کے اندر یہ سیریل نمبر بھی شو ہوتا ہے یہ وہی سیریل نمبر ہے یہاں سے آپ اس سیریل نمبر کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو 11 بائٹس ہیں اس 11 بائٹس میں لیبل ڈسپلے ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے اپنی کوئی لاجیکل ڈرائیو بنائی ہوئی ہے اس لاجیکل ڈرائیو کا آپ اپنا لیبل رکھ سکتے ہیں اگر وہ لاجیکل ڈرائیو آپ یوز کر رہے ہیں تو مے بی آپ اس کا جو لیبل ہے وہ اپنے نام سے رکھ دیں یا کسی بھی چیز سے تو لیبل کے لیے ٹویلو ریزروڈ ہوتے ہیں رادر الیون کریکٹر ریزروڈ ہوتے ہیں ٹویلو نہیں ہوتے الیون ریزروڈ ہوتے ہیں وہ الیون بائٹس یہاں پہ سچویٹڈ ہیں after the volume serial number in eleven bytes کے بعد ایک آئی ڈی پڑا ہوتا ہے یہ ایک آئی ڈی جو ہے یہ جسٹ ایک ہنٹ ہے یہ ہنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کس طرح کا فائل سسٹم یوز کیا جا رہا ہے N T F S use کیا جا رہا ہے یا فیٹ ٹویلو ہے یا فیٹ سکسٹین ہے یا فیٹ تھرٹی ٹو ہے واٹ ایور یہ ایک طرح کا ایک ہنٹ ہے ایک آئی ڈی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح کا فائل سسٹم یوز کیا جا رہا ہے آج کے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو فیٹ بیسڈ فائل سسٹمز ہیں اس کی کیا اناٹمی ہوتی ہے ہم نے شروع میں دیکھا کہ ایک بوٹ بلاک ہے اس کے بعد فیٹ کی کاپیز پڑی ہوئی ہیں پھر روٹ ڈائریکٹری ہے جس کے اندر روٹ ڈائریکٹری کے اوپر جتنی بھی فائلز اور فولڈرز کریٹڈ ہیں ان کی اینٹریز پڑی ہوئی ہیں یہ سارا سسٹم ایریا اور سسٹم ایریا کے بعد جتنا بھی ایریا ہے وہ یوزر ڈیٹا ہے وہاں پہ یوزر ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے یوزر کی فائل اسٹور کی جا سکتی ہیں پھر اس فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے ڈیٹا اسٹرکچرس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں سے ایک بہت important data structure BIOS parameter block ہے یہ بایوس پیرامیٹر بلاک سچویٹڈ ہے within the boot block اور بوٹ بلاک کے اندر یہ امبیڈ ہوا ہوا ہے بوٹ بلاک کو اگر آپ ریڈ کریں تو اس کے بائٹ سے بایوس پیرامیٹر بلاک اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ویریس بائٹس پڑے ہوئے ہیں ورڈز پڑے ہوئے ہیں ڈبل ورڈس پڑے ہوئے ہیں وہ کیا انفارمیشن کیری کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر والیوم لیبل ہوتا ہے والیوم آئی ڈی ہوتا ہے آئی ڈی ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کس طرح کا سسٹم ہے اس کی جو فزیکل ڈسک ہے وہ کیا ہے کس طرح کا میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ انفارمیشن کافی امپورٹنٹ ہے اور آگے چل کے ہم اس انفارمیشن کو یوز بھی کریں گے فیٹ بیسڈ فائل سسٹم کو ڈس اسمبل کرنے کے لیے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ